اور وہ یہ کہنے لگے کہ اے جادوگر تم سے تمہارے پروردگار نے جو عہد کر رکھا ہے اس کا واسطہ دے کر اس سے ہمارے لیے دعا کرو ہم یقیناً راہ راست پر آ جائیں گے